تابعین اکرام اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وزر ظاہر الاسمی و باقینہ ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں ہمارے دل میں ایمان ہے ہمارا دل پاک ہے ہمیں اندر اللہ کو راضی کر لے رہے ہیں دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں اور اندرونی طور پر ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں ظاہر میں چھوٹی موٹی خطا ہو ہی جاتی ہے اس قسم کے لوگ آنے والے تھے اللہ کو معلوم ہے اور ان کا یہ نظریہ ہوگا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے اس لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا ظاہر کو بھی پاک کرو اور باطن کو بھی پاک کرو اسلام کی پہلی وہی تھی قرآن شریف کی تیسویں پارے کی سور الگ کی ابتدائی آیتیں ان آیتوں کے نزول کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پریشانی ہوئی وہی کے تحمل کی حضرت جبرائیل امین علیہ السلاط وسلام کو اب تک دیکھے نہیں تھے ان کو آپ نے دیکھا ان سے مسافہ ہوا ان سے معانقہ ہوا اور یہ قرآن شریف اگر پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتے زمین و آسمانوں پر نازل ہوتا تو یہ ریزا ریزا ہو جاتے جس قرآن شریف کا تحمل زمین اور آسمان اور پہاڑوں نے نہیں کیا انسان انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں اٹھائیں گے جب زمین و آسمان نہیں اٹھا سکے جس کلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر جب وہ کلام اترا تو جو حالات آنے تھے وہ آئے پریشان حال ہوئے حضرت قطعت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدے میں گئے اور فرمایا زملونی مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو بات دوسری یا تیسری وہی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیتوں کو نازر کیا یا ایوہ المدثر ام فانذر وربک فکبر کا فطہر و کا اے چادر اوڑھ کر سونے والے لپیٹنے والے چادر کے ام تیرا کام یہ نہیں ہے کہ تو سو جائے تجھے قیامت تک کے آنے والی مخلوق کے سامنے اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے یا بلب کا رسال و الناس اے رسول تیری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو مخلوق تک پہنچا ہے وہ علم اگر نہیں پہنچاتا ہے فما بلغت کا رسالتا اللہ کے پہنچائے ہوئے پیغام کے اندر خیانت کو کرتا ہے یہ نبی کی ذمہ داری تھی تم کھڑے ہو جا تاند مخلوق کو ڈرا اللہ کے عذاب سے وربا کا تقبر یہاں دیوی اور دیوتاؤں کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے یہاں معبودان باطلا کی تقبیر بیان کی جا رہی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گمراہ اور ضلالت والے ماحول میں یہ سدا لگا اللہ اکبر کہ اللہ بڑا ہے وربا کا تقبر اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر یہ بالکل ابتدائی آیتیں تھیں فوراً اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری ہی آیت میں فرمایا وہ کا فتحر اور اپنے کپڑوں کو بھی آپ پاک رکھیے تیسری وحی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم تاسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ کو اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ کپڑوں کو بھی پاک رکھو بھائی اگر کوئی یوں کہے کہ کپڑوں سے عقیدے کا کیا تعلق ہے کپڑے میلے ہو سکتے ہیں عقیدہ پاک رہے گا کپڑے میلے ہو سکتے ہیں تلاوت پاک رہے گی کپڑے میلے ہو سکتے ہیں سنتیں زندہ رہیں گی یہ کیوں کہا جا رہا ہے سیاب کا فطاہر کہ اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیے وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جس ظاہری ماحول کے اندر رہتا ہے انسان کے ظاہری ماحول کا اثر باطن پر پڑ جاتا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے لوگوں اللہ کے ڈرو اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارو بھلے سے تم گنہ ہو بھلے سے تم بے نمازی ہو بھلے سے تم سنتوں کے چھوڑنے والے ہو لیکن اللہ کے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو ان کے ظاہر کا اثر تمہارے باطن پر پڑے گا آج بے نمازی ہو کل تم نمازی بن جاؤ گے آج تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ان مجلس والوں کی برکت سے کل تم قرآن پڑھنے والے بن جاؤ گے آج تمہیں سنتوں کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے ان بزرگوں کے سطح میں کل سنتوں کی عظمت تمہیں معلوم ہو جائے گی ایک نیک شریف انسان کو بدماشوں کی صحبت میں اگر چھوڑ دیا جائے اس کی شرافت بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کے اخلاق بھی کم ہو جاتے ہیں یہ طے شدہ بات ہے کہ ماحول کا اثر اور صحبت کا اثر انسان کے ظاہر پر پڑتا ہے اور انسان کے ظاہر کا اثر انسان کے باطن پر پڑتا ہے یہ بات آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی آ چکی ہے کہ حضرت موسا علیہ و وسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن کے جادوگر جب میدان کے اندر آئے یہ تو آئے تھے فرعون کے انعام کے لالچ میں فرعون کا دعویٰ یہ تھا انا ربکم العلہ کہ میں تمہارا بڑا پرور ہوں میں تمہارا خدا ہوں میں تمہیں روزی دیتا ہوں میں تمہیں زندگی دیتا ہوں میں تمہیں موت دیتا ہوں میں تمہیں قید کرتا ہوں میں تمہیں قید سے رہائی دیتا ہوں یہ اس کا دعویٰ تھا تو چنانچہ جو جادوگر فرعون کو رب سمجھ رہے تھے خدا سمجھ رہے تھے اب رب سے جو انعام کی تما ہوگی لالچ ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا میدان میں آئے اور آنے کے بعد موسا علیہ رحی وسلام سے پہلی راؤنڈ میں مقابلہ ہوا اور پہلی راؤنڈ کے مقابلے کے فوراً بعد بجائے اس کے کہ یہ مسا علیہ سلاط و سے دشمنی کرتے مصالیہ سلاۃ وسلام سے اگلے مقابلے کی تیاری کرتے انہوں نے یہ کہا آمنا بربی موسا و ہارول کہ اب تو ہم نے اللہ کی نشانی کو موسا علیہ سلاط وسلام کی لاٹھی میں دیکھ لیا ہے ہم موسا کے پروردگار پر بھی ایمان لے آتے ہیں اور ہارون کے پروردگار پر بھی ایمان لے آتے ہیں اب سوال یہ یہ مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے یہ کشتی لڑنے گئے تھے یہ موسا علیہ السلاط والسلام کو ہرانے کے لیے گئے تھے یہ دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے نہیں گئے تھے ایمان قبول کرنے کے لیے نہیں گئے تھے لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے کیوں مالا مال کر دیا مفسرین کرام نے بڑا عجیب نقطہ اس جگہ بیان کیا ہے کہ جب یہ لوگ میدان کے اندر آئے تو جو لباس پہن کر آئے تھے یہ لباس حضرت موسا علیہ السلاط والسلام کے لباس سے ملتا جلتا لباس تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی شان رحیمی اللہ تبارک تعالیٰ کے شان کریمی کو جوش آیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کا ظاہر میرے نبی کے ظاہر سے ملتا ہو اور وہ میدان میں آئے اور میں اسے محروم کر کے بھیج ڈالوں میرے شان ہدایت کے خلاف ہے اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت اور ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے جادوگروں کو واپس کیا تو اس کے بعد فرعون نے کہا کہ میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا بلا اسلبن کم میں تمہیں جو ہے کھجور کے درختوں پر پھانسی لٹکا دوں گا تمہارا ایک ہاتھ کاٹ ڈالوں گا تمہارا مخالف پیر کاٹ ڈالوں گا تو جادوگروں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ ہماری جان لے سکتا ہے لیکن ہمارے ایمان کو چھین نہیں سکتا تو ظاہری حالات کا اثر باطن پر پڑا کرتا ہے آج سارے ہندوستان کے اندر میڈیا کے ذریعے اخبارات کے ذریعے ٹیلی ویژن کے ذریعے اور جتنی ذرائع ابلاغ ہیں اس سے ایک پیغام دیا جا رہا ہے وطن پرستی کا ہندوستان کی سرزمین سے محبت کرنے کا یہاں کی تہذیب یہاں کے تمدن یہاں کے کلچر اور یہاں کی معاشرے سے دل لگانے کا ایک عام فضا ٹی وی دیکھنے والے حضرات محسوس کرتے ہوں گے کہ دن میں چوبیس مرتبہ قومی ترانہ گایا جاتا ہے ہندوستانی محبت کا گیت پیش کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستانی تہذیب کی طرف لوٹا دیا جائے ہندوستانی کلچر کی طرف لوٹا دیا جائے اور ان کے پاس کچھ زر قریب غلام ایسے ہیں کہ جو جھوٹی موٹی حدیثیں بیان کر کے جھوٹی موٹی تبلیغ کر کے کتابیں شائع کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے اور اللہ اسے حدیث بتا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے ہیں بے شک وطن ہم وطنوں سے محبت کرنا وطن سے محبت کرنا یہ انسانیت کا تقاضا ہے لیکن ہندوستان کی حکومت اور ہندوستان کے بڑے مفکر جس انداز سے ہندوستانی مسلمانوں کو ہندوستانی تہذیب کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی نیتوں میں ہمیں صفائی معلوم نہیں ہوتی ہے آج چھ دسمبر کا دن ہے سارے ہندوستان کے مسلمان یوم سیاح منا رہے ہیں بابری مسجد کی شہادت ہماری اعمال کی نحوست سے بدقسمتی سے آج سے چار سال پہلے ہوئی جس کے نتیجے میں ہزاروں مسلمان شہید کر دیے گئے ہزاروں کی زندگی کے اندر اجاڑ پن آ گیا غربت و افلاس آ گئی خیر ان کے مقدر کے اندر لکھا گیا اور دکانوں کو تباہ تاراج کیا گیا قسمتیں لوٹی گئیں یہ اسی میں سے ایک کڑی ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستانی تہذیب کی طرف اسلامی کلچر سے انہیں یہاں کی معاشرتی اور یہاں کی ثقافتی تہذیب کی طرف انہیں واپس کر دیا جائے یہ ایک مسجد کا حادثہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کی عزت اور ناک کا مسئلہ ہے یہ تو جماعت میں جانے والے اور قوم سے ہمدردی رکھنے والے نگاہ شفقت رکھنے والے امت پر وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر سینکڑوں مساجد ایسے ہیں کہ جہاں پر نماز کے بجائے بیلوں اور بھینسوں کو باندھا جا رہا ہے جہاں نماز کے بجائے عصمت فروشی کا اڈا چلایا جا رہا ہے جہاں نماز کے بجائے اٹھنے سونے بیٹھنے اور جوا کھیلنے کے لیے جگہ کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ سب چیزیں ہیں مساجد سے واقعیت ہمدردی ہوتی ان مساجد میں بیلوں کو باندھا جا رہا ہے کہیں سویلا بنا دیا گیا کہیں جوا خانہ بنا دیا گیا تو کوئی مسلمان احتجاج نہیں کرتا لیکن بابری مسجد کے تعلق سے احتجاج کرنا اس وجہ سے حق بجانب ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ ہے آبرو کا مسئلہ ہے تہذیب کا مسئلہ ہے تمدن کا مسئلہ ہے اس مسجد کے ڈھانچے کو ڈھانا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اینٹوں کو گرا دیا اور انہوں نے دیواروں کو گرا دیا مسلمانوں کی آبرو سے کھیلا ہے مسلمانوں کی عزت سے کھیلا ہے اور مسلمانوں کے احترام کی جگہ سے تقدس کو پامال کیا ہے اپنے جوتوں کے ذریعے سے اسی وجہ سے آج سارے ہندوستان کے اندر یوم سیاہ منایا جا رہا ہے اور کچھ نصیب ہیں وہ حضرات جو اس یاد کو تازہ رکھے ہوئے ہیں اور اس یاد کو اگلی نسل تک منتقل کرنے جا رہے ہیں انہی ارادوں میں سے ایک ارادہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی تہذیب سے الگ کر کے ان کے تمدن سے اور ان کے کلچر سے الگ کر کے انہیں ہندوازم کی طرف لے جایا جائے جو حضرات ٹی وی دیکھتے ہیں ڈرامہ دیکھتے ہیں سنیما دیکھتے ہیں وہ محسوس کرتے ہوں گے کہ آج نائنٹی پرسینٹ ایسے ڈرامے نشر کیے جا رہے ہیں جس میں ہندوستان کی پرانی صحافت دیوی دیوتاؤں کی کرامتوں کو یہاں کے مہاپرشوں کی کرامتوں کو بڑائیوں کو بیان کیا جا رہا ہے اور کوئی اسلامی سیریل بھی ہوتا ہے اس کے پس منظر میں یہ دکھلایا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے بندوق اٹھانے والا ہوتا ہے وہ داڑھی رکھنے والا ہوتا ہے اور گولی چلتی ہے مسجد سے چلتی ہے ایک معصوم بچہ جسے پارٹی کی کوئی تمیز نہیں ہے جسے قوم کی کوئی تمیز نہیں ہے اور جسے جماعت کی کوئی تمیز نہیں ہے جب شروع ہی سے اپنے ذہن کے اندر دیکھے گا کہ بولی اٹھانے والا صرف مسلمان کیوں ہوتا ہے فساد کرنے والا مسلمان بھی کیوں ہوتا ہے مندر کو ڈھانے والا داڑی والا بھی کیوں ہوتا ہے بند نکلتا ہے مصوصی سے کیوں نکلتا ہے اب یہ بیس سال تک جب اس کی تربیت ہوگی اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ مسلمانی تہذیب کے اندر وہ تو بخاری اٹھا کر نہیں پڑے گا وہ ابو داؤد اٹھا کر نہیں پڑے گا وہ قرآن شریف کی تفسیر نہیں پڑے گا وہ رسول کریم صاحب الم کے غزل احد کا مطالعہ نہیں کرے گا وہ غزوہ بدر کا مطالعہ نہیں کرے گا مکی زندگی کے حالات کو نہیں دیکھے گا مدنی زندگی کے حالات کو نہیں دیکھے گا اسے زمانے سے جو سبق مل رہا ہے اس سے وہ سبق حاصل کرے گا اس نے آنکھ کھولتے ہی دیکھا کہ عزت کوئی لوٹ رہا ہے تو مسلمان لوٹ رہا ہے بندوق کوئی اٹھا رہا ہے تو مسلمان اٹھا رہا ہے اور جتنی دھرم کی باتیں ہیں اور جتنی اخلاق کی باتیں ہیں ہندوستان کے مہاپرش جو ہے وہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی ایک تو یہ ہے کہ فضا نے اسے مذہب بیزاری دی تھی اور دوسرے یہ کہ ذرائع اب اخلاق نے اسے مذہب سے اور دور کر دیا تو یہ تربیت دی جا رہی ہے رفتہ رفتہ آج آپ ہندوستان کی سڑکوں کے اندر دیکھیں گے ہائی وے کا اصول یہ ہے کہ ہائی وے کے کئی میٹر دور تک آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم ہندوستانی سیاست پر بات کر رہے ہیں آج مسلمانوں کے اسلام پر مسلمانوں کی تہذیب پر مسلمانوں کے معاشرت پر کس کس طریقے سے حملہ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو سنتوں سے کس طریقے سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے قرآن سے کس طریقے سے دور رکھا جا رہا ہے مسجدوں سے کس طریقے سے دور رکھا جا رہا ہے ہائی وے کا اصول یہ ہے کہ ہائی وے روڈ سے کئی میٹر دور تک بلند بالا عمارت کی جو ہے اجازت قانونی اجازت نہیں ہے نہ ہندو تعمیر کر سکتا ہے نہ مسلمان تعمیر کر سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کئی ہائی وے ایسے ہیں کہ جس کے اندر بڑے بڑے بڑے گیٹ بنائے گئے ہیں اور ان گیٹوں کے اندر بڑی بڑی دیویوں اور دیوتاؤں کے مجسمے رکھے ہوئے ہیں جانے والے سڑکوں پر وہاں پر اترتے ہیں روکتے ہیں بس کو اور پوجا کرتے ہیں اور پھر جو ہے بس آگے چلی جاتی ہے یہ بسیں جو سرکاری دورہ کرتی ہیں نہ مسلمانوں کی ملکیت ہیں نہ ہندو کی ملکیت ہیں نہ عیسائیوں کی ملکیت ہیں یہ ملک سیکولر ملک ہے یہ جمہوری ملک ہے یہاں مذہبی تشخص کی کسی کو اجازت نہیں ہے لیکن جب دسہرا ہوتا ہے اور جب پوجا پاٹ کے مواقع آتے ہیں ان بسوں کو دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی سیکولر ملک نہیں ہے بلکہ ہندو راشٹر ہے ڈرائیور کے پاس کے اندر کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہاں کعبے کی تصویر لٹکی ہوئی ہوگی وہاں پر جو ہے خواجہ معین الدین کشتی اللہ علیہ کے مزار کا مجسمہ بنایا گیا ہوگا وہاں کسی ولی کے مزار کی تصویر آپ کی نظر نہیں ملے گی بلکہ دیوی دیوتاؤں کی تصویر ملے گی اس پر نئی پھول مالا ملے گی اور اس پر ایک اگربتی جلتی ہوئے ملے گی یہ سب چیزیں اور طور بمبئی کے اندر ملناڈ ایک علاقہ ہے جو حضرات جا سکتے ہیں وہاں پر جا کر دیکھے پولیس اسٹیشن کے احاطے کے اندر باقاعدہ مندر کو تعمیر کیا گیا ہے آنے والا چاہے ہندو ہو آنے والا چاہے مسلمان ہو اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ اسٹیشن میں داخل ہونے سے پہلے یہاں پوجا پاٹ کر کے پھر اسٹیشن کے اندر داخل ہویا جائے پہلے تو یہ تھا سرکاری دفاتر کے اندر شیواجی کے نہرو کے اور بڑے بڑے سیاست دانوں تصاویر تصاویر تھی لیکن آج رستہ رستہ وہ تصاویر ہٹ رہی ہیں اور دیوی کی تصاویر اس جگہ لے رہی ہیں ایک سیکولر ملک اور ایک جمہوری ملک مذہبی تشخص کو ظاہر نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود راجستھان کے اندر انہوں نے اسکول کے اندر جو نصاب بنایا اس نصاب کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو سبق دیا اس سبق کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی بچوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی سامنے والے جنگ سے گریز کرنا چاہتے تھے لیکن یہ لڑاکو تھے لڑنا چاہتے تھے مکے سے فرار ہو کر معذ اللہ مدینے کی طرف چلے گئے ایک سبجیکٹ رکھا اس کے اندر بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو ہٹا دیا اور مندر کو مسجد بنا دیا مکے سے بھاگ کر چلے گئے ماںلہ سن اللہ بدر کے اندر خون خرابہ کر دیا عہد کے اندر خون خرابہ کر دیا یہ زمین سے آسمان سے دائیں سے بائیں سے حکومت سے عدالت سے قانون سے ساری ہندوستان کے اندر ایک چھاپ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھاپ غیر اسلامی چھاپ چھوڑنا چاہتے ہیں آج اگر کوئی وزیر بنتا ہے اور کوئی منسٹر بنتا ہے تو سب سے پہلے مسجد میں آ کر شکرانہ ادا نہیں کرتا بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بنارس جاتا ہے یا کاشی جاتا ہے یا مترا جاتا ہے ایک سیاست دان اپنے دفتر کا افتتاح کرنے جانے سے پہلے جب مندر کو جاتا ہے اس کی چھاپ قوم پر پڑتی ہے یہ مندر ہی کیوں جاتا ہے یہ بنارس اور کاشی اور مترا ہی کیوں جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کسی سرکاری عمارت کا افتتاح کیا جاتا ہے تو خلو اللہ اور فاتحہ سے اور شکرانہ نماز سے اس کا افتتاح نہیں کیا جاتا بلکہ پوجا پاٹ سے نارے توڑ کر اور جو ہے کمکم لگا کر افتتاح کیا جاتا ہے اگر کسی سرکاری تقریب اور اگر کسی سرکاری جلسے کا افتتاح کیا جاتا ہے تو قراق سے نہیں کیا جاتا بلکہ مقدس اگنی جو چراغ ہوتا ہے اس چراغ کو جلا کر کیا جاتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ لیں گے کہ ان کی نصاب میں ان کی معاشرت میں ان کی تہذیب میں ان کی تمدن میں یہ چیخ چیخ کر تو دعویٰ کرتے ہیں یہ سیکولر ملک ہے یہ جمہوری ملک ہے یہاں طرح طرح کے عقائد والے بستے ہیں طرح طرح کے مذاہب والے بستے ہیں لیکن جہاں ان کی چھاپ چل سکتی ہے وہاں انہوں نے مکمل غیر اسلامی تشخص کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے یہ تمام حالات آئیں گے اور قیامت تک چلیں گے اللہ کو بھی معلوم ہے قرآن کو بھی معلوم ہے حدیث کو بھی معلوم ہے اس وجہ سے قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون میں چودہ سو سال پہلے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ جس طریقے سے تم اپنے باطن کے ایمان کی حفاظت کرتے ہو اسی طریقے سے اپنے ظاہر کے کلچر کی حفاظت کرو اپنے لباس کی حفاظت کرو اپنے چہرے کی حفاظت کرو اپنے گھروں کی حفاظت کرو اپنی دکان کی حفاظت کرو ان کو رنگ ڈالو اسلامی رنگ سے اللہ اللہ من صبح تمہارے گھر سے قرآن شریف کی آواز سنائی دینے لگے تمہارے دیوار در و دیوار سے سنتی کی بو محسوس ہونے لگے تمہارے لباس سے ایمان کی محک محسوس ہونے لگے تمہارے چہرے سے اسلام کی شناخت معلوم ہو جائے حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھیں گے ہم تمہارے باطن کو دیکھیں گے تمہارے دل میں ایمان ہوگا تمہارے دل میں نماز ہوگی تمہارے دل میں تقوی ہوگا تو ہم تمہیں کامیاب کر ڈالیں گے ریاکاری کی عبادت کو ہم قبول نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ فتح کی آخری آیت کے اندر فرمایا سیما ہوں تی وجوہ من اثر سجود محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وزیر اشدا الفار وہ ہمارے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہے ان کا مزاج کیا ہے ان کی شناخت کیا ہے ان کا تشخص کیا ہے وہ بحیثیت مسلمان بحیثیت امتی زندگی گزارنا چاہتے ہیں بحیثیت مکی انہوں نے زندگی نہیں گزاری ابو بکر کو مسلمان کے نام سے جانا جاتا ہے عمر کو مسلمان کے نام سے جانا جاتا ہے علی کو مسلمان کے نام سے جانا جاتا ہے عثمان کو مسلمان کے نام سے جانا جاتا ہے کبھی آپ کو کوئی مقرر یہ نہیں کہے گا کہ عمر مکی ہے اور فلا مدنی ہے فلا مکی ہے فلا جدے کے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علاقائی تقسیم کو بالکل پسند نہیں کرتے بلکہ قرآن شریف میں ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا تم تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے خاندانوں کا کوئی اعتبار اللہ کے پاس نہیں ہے میں شیخ کے خاندان کا ہوں میں پٹھان کے خاندان کا ہوں میں سید کے خاندان کا ہوں میں خواجہ کے خاندان کا ہوں میں سلطان کے خاندان کا ہوں میں ولی کے خاندان کا ہوں اللہ نے کہا ہم نے خاندان اس وجہ سے بنائے ہیں سے شناخت ہو جائے کہ عبداللہ کون سا عبداللہ وہ پٹھان عبد اللہ یا سید عبد اللہ یا سلطان عبد اللہ یہ شناخت کے لیے اللہ نے خاندانوں کو بنایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کے اندر اونچ نیچ نہیں رکھی ہے لا فضل عربی عربی عربی علا علا ولا کسی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے اور کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ تقوی کی بنیاد پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا اسے اونچا مقام دیں گے لیکن اس کے بعد باوجود خاندانی اونچ نیچ نہ ہونے کے باوجود حضرات صحابہ کرام نے اپنا تشخص اپنا لوہا جو غیروں کے سامنے منوایا وہ ایمان کی شناخت سے منوایا اسلام کی شناخت سے منوایا قرآن کی شناخت سے منوایا میں پٹھان ہوں میں صدیق ہوں میں فاروق ہوں میں علوی ہوں میں فلا خاندان کا ہوں میں قریشی ہوں میں بدنی ہوں کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا انہوں نے اپنی شناخت ایمان کے ذریعے سے ظاہر کی ہے اپنا تشخص برقرار رکھا ہے اپنے اسلامی لباس سے ذریعے سے اپنی نماز کے ذریعے سے اپنے قرآن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے سے وہ زندہ رہے اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا وہ لذیذ نما ہو اشدا القفار کہ جو لوگ نبی کے ساتھ تھے آج کی تقریر لفظ بلفظ غور سے سننے کی ضرورت ہے حالات کیا تقاضا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی رویش کیا ہے اور مسلمانوں کا رویہ کیا ہے اور اسلام کیا چاہتا ہے مسلمانوں سے کلام پاک صاف لفظوں کے اندر کہتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ لوگ کافروں کے مقابلے میں غیر مسلموں کے مقابلے میں سخت تھے روحماؤ بینہم لیکن جب آپسی معاملہ ہوتا اسلام کا معاملہ ہوتا ہوتا دین کا معاملہ ہوتا مسجد کا معاملہ ہوتا مدرسے کا معاملہ ہوتا یتیم خانے کا معاملہ ہوتا سنتوں کا معاملہ ہوتا اور لین دین کا معاملہ ہوتا رحما بئی نہ ہو تو آپس میں وہ رحم دل تھے اور فرمایا کہ سیما اثر اس درجہ ان کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر غیر بھی کہہ دیتا یہ نبی کا امتی ہے یہ قرآن پڑھنے والا ہے یہ کلیمہ پڑھنے والا ہے تو حضرات صحابہ کرام مکے میں رہے ظلم و جور کا شکار ہوتے رہے اور اپنی بیویوں کو دیوا بناتے رہے اور اپنے اولاد کو یقین کرتے رہے لیکن اسلامی تشخص کو برقرار رکھا اسلامی شناخت کو برقرار رکھا کبھی انہوں نے غیروں کے سامنے سپرد نہیں ہو گئے کہ ظالموں کیوں معاف کرتے ہو ہم تمہاری شرائط کو قبول کر لیں گے ہم تمہارے معاہدے کو قبول کر لیں گے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال مبارک تک اور اسلامی تاریخ کے اندر اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ مسلمان حالات سے شکستہ خوردہ ہو کر حالات سے ہار جا کر وہ غیروں کے سامنے سر کو جھکا لیا ہو اور غیروں کے سامنے اپنے شکست کو تسلیم کر لیا ہو ہر زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکی دور کے اندر مدنی دور کے اندر تمام صحابہ کرام نے اسی بات کی کوشش کی کہ اسلامی شناخت سے زندہ رہیں اور اسلامی شناخت سے وہ دنیا کے رخصت ہو جائے انہیں مال کا لالچ دیا گیا انہیں حکومت کا لالچ دیا گیا انہیں عہدے کا لالچ دیا گیا کہ اسلامی شناخت سے ہٹ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ کے اندر اگر سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ کے اندر اگر چاند رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ اس شناخت سے میں ہٹ جاؤں اور اس کام سے میں ہٹ جاؤں اللہ کی عزت اور جلالت کے قسم چاند اور سورج کو تو لات مار دوں گا لیکن اپنی اسلامی شناخت سے باز نہیں آؤں گا آج ضرورت ہے کہ مسلمان اس اسلامی شناخت کو اسلامی تہذیب کو اسلامی کلچر کو اپنا اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنائے اسلامی معاشرت کو اپنا اسلامی طور طریقے کو اپنائے مسلمان دنیا میں دوسروں کو دینے کے لیے آیا ہے یہ تہذیب کی بھیگ دے گا یہ تمدن کی بھیگ دے گا یہ اخلاق کی بھیگ دے گا یہ سکھائے گا غیروں کو آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں حکومت کیسے کی جاتی ہے آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں عدالت میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ معاملات کیسے ہوتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتلاتے کی کھیتی باڑی کیسی ہوتی ہے آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ ساری زندگی غیروں کو تہذیب دیتے رہے تمدن دیتے رہے اخلاق دیتے رہے تعلیم دیتے رہے رسول اللہ وسلم کے زمانے میں روم اور ایران سپر پاور طاقتیں تھیں کبھی صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ تم کمزور ہو جاؤ روم سے طاقت لے کر آ جاؤ ایران سے طاقت لے کر آ جاؤ بلکہ کئی طرح کسرا کس طرح اللہ کے دربار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا ایمان کے حوصلے کے ساتھ بھیجا قرآن کے حوصلے کے ساتھ بھیجا خدا کی خدا کی نصرت کے حوصلے کے ساتھ بھیجا جہاں سے آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ خیصر و کسرا انہیں جنگر اور معمولی معمولی کیڑے مکوڑے نظر آ رہے تھے ایمان کا حوصلہ لے کر گئے خیسر و کسرا دہل گیا ایران شکست کھا گیا بیت المقدس دوبارہ واپس آ گیا شام دوبارہ واپس آ گیا اندلس دوبارہ واپس آ گیا کیونکہ انہوں نے ایمان کی شناخت برقرار کی تھی آپ روایتوں کے اندر غور کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ مسلمان کبھی غیروں کی تہذیب و تمدن کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے کیوں مسلمان مسلمانوں کے پاس جو تہذیب ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایت کردہ ہے مسلمانوں کے پاس جو قانون ہے وہ اللہ کا قانون ہے مسلمانوں کے پاس جو طور طریقہ ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہے دنیا میں اللہ کے قانون سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں ہے دنیا میں نبی کے طور طریقے سے بڑھ کر کوئی طور طریقہ نہیں ہے دنیا میں نبی کی سنت سے بڑھ کر کوئی سنت نہیں ہے دنیا کے اندر قرآن کی تعلیمات سے بڑھ کر کوئی تعلیمات نہیں ہے اسی وجہ سے جب سب کچھ نواز دیا گیا دولت بھی دے دی گئی مال بھی دے دیا گیا حکومت بھی دے دی گئی تہذیب بھی دے دی گئی تمدن بھی دے دیا گیا اخلاق بھی سکھا دیے گئے گھر کی زندگی بتائی گئی دکان کی زندگی بتائی گئی مسجد کی زندگی بتائی گئی شادی شدہ زندگی بتائی گئی غیر شادی شدہ زندگی بتائی گئی تمام حالات جب بتلا دیے گئے مسلمانوں کو اتنا طاقتور کر دیا گیا کہ اب مسلمان کو کسی مذہب کی اور مذہب کی ضرورت نہیں ہے اب مسلمان کو کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے اب مسلمان کو کسی اور کلچر کی ضرورت نہیں ہے اب مسلمان کو کسی اور تہذیب و تمدن کی ضرورت نہیں ہے آج جو لوگ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو کر انگریزوں کی تہذیب و تمدن کی طرف نگاہ اڑاتے ہیں وہ قرآن کو گالی دیتے ہیں وہ نبی کی سنتوں کو گالی دیتے ہیں اے اللہ تیرے قانون میں تو کچھ نہیں ہے یہ خنزیر کھانے والوں کے کلچر میں ہمیں مزہ آتا ہے یہ شراب پینے والوں کے کلچر اور تہذیب تمدن میں ہمیں مزہ آتا ہے وہ نبی کو گالیاں دیتے ہیں چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کا شادی شادی کر کے بتلاؤ گے تم کا معمولی لباس پہنا کر بتلاؤ گے بدکاری کرنے والوں سے گھر کی زندگی کو اپنائیں گے آج مسلمان فخر محسوس کرتا ہے کہ اپنے گھر کو جو بنائے تو ایک امریکہ کا نمونہ بنائے برطانیہ کا نمونہ بنائے رشیا کا نمونہ بنائے انگریزوں کا نمونہ بنائے جس مسلمان کے پاس اللہ کا قانون ہو جس مسلمان کے پاس کلام ہو جس مسلمان کے پاس نبی کی تہذیب ہو جس مسلمان کے پاس نبی کا کلچر ہو جس مسلمان کے پاس نبی کا اسما اور نمونہ ہو اور پھر وہ انگریزوں کے طور طریقے اپنا اپنائے یہودیوں کے طور طریقے اپنائے عیسائیوں کے طور طریقے اپنائے غیر مسلموں کے طور طریقے اپنائے لوگوں کی دیکھا دیکھی دیوی دیوتاؤں کی شرمگاہ کی بندروں کی کتے بلیوں کی پوجا کرنے والوں کے طریقوں کے طور طریقے اپنائے تو نبی ناراض ہوتے ہیں فرماتے ہیں من تشبہ کشب کا مین قرآن رکھتے ہو اور غیروں کی نقل کرتے ہو حدیث رکھتے ہو غیروں کی تہذیب اپناتے ہو سنت رکھتے ہو غیروں کے طور طریقے اپناتے ہو نبی کا صاف اعلان ہے تاریخ میں پتھر کھانے والے نبی پتھر مارنے والے کو کہتے ہیں اے اللہ تو معاف کر دے انہیں معلوم نہیں تھا انہوں نے پتھر مار دیا تھا انہیں سینے لگا لیتے ہیں مکے میں ظلم کرنے والے ظالموں کو سینا لگا لیتے ہیں مدینے کے اندر نفاق کرنے والے مناسبوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن قرآن رکھ کر اللہ کا قانون رکھ کر نبی کی سنت رکھ کر اور نبی کا کلچر اور تہذیب تمدن رکھ کر جو غیروں کا شیوا اپناتا ہے اور غیروں کا طریقہ اپناتا ہے ہے نبی کا صاف اعلان ہے من تشبہ قومی جو غیر قوموں کا طور طریقہ اپناتا ہے یہودی کا طور طریقہ اپناتا ہے اسے مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے وہ یہودی ہو جاتا ہے جو نسرانی کا طور طریقہ اپناتا ہے اسے مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے وہ نسارا کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے جو انگریزوں کا طور طریقہ اپناتا ہے اسے مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے اگر اسلامی حکومت ہوتی اور نبی ہوتا اللہ کا قانون ہوتا اور آسمان سے وہی نازل ہوتی تو آج جو انگریزوں کے طور طریقے اپنا رہے ہیں یہود و نصارہ کے طور طریقے اپنا رہے ہیں غیروں کی تہذیب و تمدن اور کلچر کو اپنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو زمانے کا ساتھ دے کر چلنا ہے مسلمان کو چودہ سو سال پہلے ہے اب مسلمان اپنی لڑکیوں کو ننگا پھرائے سیما دکھلا کر سڑکوں کے اندر گھمائے لباس چست اور تنگ رکھ کر وہ بازاروں کے اندر گھمائے اور مسلمان سوکھ کے کاروبار کرے مسلمان رشوت میں اتر جائے مسلمان مسلمان مسلمان غبن میں اتر جائے زمانے میں اتر جائے چڑھتی سورج کی پوجا کرنا اس کا کام ہو سکتا ہے جس کے پاس خدا نہ ہو اور جس کے پاس خدا کا قانون نہ ہو ہمارے پاس خدا بھی ہے ہمارے پاس خدا کا قانون بھی ہے ہمارے پاس بھی ہے ہمارے پاس والا بھی ہے ہمارے پاس حدیث بھی ہے اور ہمارے پاس وہ بھی ہے ہم چرتی سورج کی پوجا نہیں کریں گے ہم زمانے کے ساتھ ہاتھ ملا کر نہیں چلیں گے قرآن کو ساتھ لے کر چلیں گے یہ ہمارے ایمان کی شناخت ہے نبی کی سنتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے ساری دنیا اگر یہ اعلان کرے کہ پور برس کے استعمال کرنا سنت ہے مسلمان مسواک اٹھا لے گا اور کہے گا کہ مسواک کا استعمال کرنا سنت ہے ساری دنیا یہ کہے گی کہ خلاف رکھنا سنت ہے مسلمان امانا اٹھا لے گا اور کہے گا یہ ہمارے ایمان کی آواز آواز ہے کہ امانہ پہننا سنت ہے ساری دنیا اگر کوٹ اور چڈی پہننے کو کہے کہ یہ تہذیب ہے تمدن ہے مسلمان جبا اٹھا لے گا اسلامی لباس اٹھا لے گا اور سیکھ کر کہے گا کہ ہم جو ہے اپنے تہذیب کے دل دادا ہیں بھکاریوں ہم تمہارے بھیک کے محتاج نہیں ہیں ہم تمہیں سکھائیں گے لباس پہننے کا طریقہ ہم تمہیں سکھائیں گے بیوی سے طور سلوک کا طریقہ ہم تمہیں سکھائیں گے اولاد کی تربیت کا طریقہ ہم تمہیں سکھائیں گے تجارت کے آداب ہم تمہیں سکھائیں گے عدالت کے آداب ہم تمہیں سکھائیں گے حکومت کے آداب مسلمان کو نبی کریم وسلم یتیم پیدا ہوئے اور رسول کریم صاحب وسلم یتیم دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن اپنی امت کو یتیم بنا کر نہیں گئے اپنی امت کو مالا مال بنا کر گئے اپنی امت کو مالدار بنا کر گئے اپنی امت کو طاقتور بنا کر گئے کہ میرے جانے کے بعد میری امت غیروں کی محتاج بن کر زندگی نہ گزارے اس وجہ سے کئی ایسی احادیث ہے جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو غیروں کی تہذیب و تمدن اور غیروں کے کلچر اپنانے سے صاف بنا کر دیا حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں یوم عاشورہ یومن قبلہ ہو اور یومن وادہ ہو محرم کے اندر جو عاشورے کا روزہ رکھا جاتا ہے اس روزے کے تعلق سے فرمایا کہ سنگل روزہ نہ رکھو بلکہ ڈبل روزہ رکھو نو دس کا روزہ رکھو اور دس گیارہ کا روزہ رکھو بھائی یہ کہاں کا فلسفہ ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے غور کریں روزہ جیسی عبادت کے اندر بھی رسول کریم وسلم یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی تہذیب مسلمانوں کا کلچر مسلمانوں کا تمدن غیروں کے تمدن سے ملے اور مسلمانوں کا روزہ بھی غیروں سے نہ ملے اس وجہ سے فرمایا کہ یہود و نصارہ آشورے کا روزہ رکھتے ہیں اور وہ سنگل روزہ رکھتے ہیں تم ڈبل روزہ رکھ کر ان کے روزہ رکھنے کی بھی مخالفت کرو اگر تم سنگل روزہ رکھ تو لوگ کہیں گے دیکھو نسارا کی طرح یہ بھی روزہ رکھ رہا ہے جب روزہ رکھنے میں نسارا کی مشابہت کی ممانعت ہے تو گھر کی تہذیب تمدن اولاد کی تربیت عیسائیت کی تعلیم لباس کا کلچر چہرے کا تمدن اخلاق اس کی کہاں سے اجازت ہوگی اور فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص المشرقین مشرقوں کی مخالفت کرو کیا کرتے ہیں مشرقین مشرقین داڑھی کو کم کرتے ہیں اور مچھوں کو بڑھاتے ہیں حدیث نے کہا کہ تم مچھوں کو کم کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ صرف ایک پل سفا ہے پوری کتابیں اٹھا کر دیکھ لو ساری کتابیں کھنگال کر دیکھ لو ساری کتابوں کے اندر ملتا ہے مونچھوں کو کم کرنے کا حکم اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم اور فلسفہ اس کا یہ ہے کہ مشرقی مچھوں کو بڑھاتے تھے اور داڑھی کو کم کیا کرتے تھے ہمیں ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے ہمیں ان کے ساتھ ویوپار کرنا ہے ہمیں ان کے ساتھ کاروبار کرنا ہے وہ ہمارے پڑوسی بھائی ہیں وہ ہمارے ہم وطن بھائی ہیں لیکن جہاں تہذیب کا معاملہ ہوگا جہاں تمدن کا معاملہ ہوگا نبی کریم سلم سے بڑھ کر کون رحمت والا ہو سکتا ہے آپ سے بڑھ کر کون داتا ہو سکتا ہے آپ سے بڑھ کر کون سخی ہو سکتا ہے آپ سے بڑھ کر کون رحم دل ہو سکتا ہے آئے جب دینے پر آئے تو وادی وادی بھرے ہوئے اونٹ تھے پوری وادی دے دی فاطمہ آئی اور کہا ابا جان میرے چکی پیستے ہوئے ہاتھ کے اندر گھٹے پر جاتے ہیں اور پانی لاتے ہوئے موڈوں میں درد ہو ہونے لگتا ہے تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی پہلے تو امت کا سکون مل جائے امت کی تکلیف دور ہو جائے تو میری بیٹی ہے چل چل ذرا تکلیف اٹھا لے اتنا رحم کرنے والا نبی کہتا ہے کہ مچھوں کو کم کرو داڑھیوں کو مڈاؤ اس وجہ سے کہ مشرقین یہ کام کیا کرتے ہیں کہ داڑھی کو مڈاتے تھے اور داڑھی کو کم کیا کرتے تھے اور مجھوں کو جو ہے بڑھایا کرتے تھے اسی طریقے سے آپ ایک اور حدیث دیکھیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہوتے ہیں موزے جہاں پر سردی زیادہ ہوتی ہے ان علاقوں کے اندر چمڑے کے ساتھ پہنے جاتے ہیں اور چمڑے کے موزے پہنے جاتے ہیں یہ یہود و نصارہ ان کے یہاں بھی نماز تھی لیکن جب وہ نماز کو آیا کرتے تھے تو چمڑے کے ساتھ نکال دیا کرتے تھے اور ساتھ نکال کر نماز پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یہود و نصارہ کی تم مخالفت کرو اور جب تم مساجد میں آؤ یا تم نماز پڑھنے لگو تو وہ جو سات ہوتے ہیں نالے خفین وغیرہ انہیں پہن کر تم نماز پڑھو اب پہن کر نماز پڑھنے سے نماز کا درجہ بڑھ نہیں جا رہا کہ ایک نماز کا ثواب ستر درجے ہو رہا ہے اور سات کا سات سے ہو رہا ہے بلکہ نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا اس میں سبب اور علت یہ ہے کہ یہود و نصارہ نکال کر نماز پڑھتے ہیں تم پہن کر نماز پڑھ کر ان کی تہذیب کی مخالفت کرو ان کے تمدن کی مخالفت کرو کیونکہ تم کسی بھی تہذیبی معاملات میں تمدنی معاملات میں یہود و نصارہ کے محتاج نہیں ہو بلکہ اللہ کے قانون کے محتاج ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے آج صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے قبر کو کھودا گیا اور مردے کو اس کے اندر رکھا گیا رکھا جانے والا تھا کہ ایک عیسائی پادری تھا اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم آپ بیٹھ بیٹھ تشریف فرمائے ہمارے عیسائیوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے آج مسلمان پہ لگا کر یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی تہذیب والا کام کر رہا ہوں سوٹ بوٹ پہن کر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی تمدن اور امریکن کام کر دیا اور حجاموں کے پاس جا کر پیسہ دے کر اپنی کتاب بنوا کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ ماڈرن نوجوان ہے وہ غور کرے عیسائی نے جب یہ کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قوم کے لوگ بھی ایسے ہی کیا کرتے ہیں کہ جب تک جنازہ دفن نہ ہو جاتا اس وقت تک بیٹھا کرتے ہیں فوراً کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرات صحابہ کرام سے عیسائیوں کی مخالفت کرو آئندہ سے جنازے کے دفن ہونے تک نہ بیٹھو کسی بھی صورت میں عیسائیوں کا طور طریقہ مسلمانوں کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے ان کی تہذیب اپنا کی ضرورت نہیں ہے ان کے تمدن اپنانے کی ضرورت نہیں ہے حضرت مولانا علی میاں صاحب دعوت برکات ہم جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ذمہ دار اور سرپرست ہیں ہم اور آپ مارکیٹ اور شیواجی نگر کم جاتے ہوں گے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے حق میں دنیا کی زمین کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے کبھی فرانس رہتے ہیں کبھی برطانیہ جاتے ہیں کبھی امریکہ جاتے ہیں کبھی ترکی جاتے ہیں کبھی استنبول جاتے ہیں ترکی کے اندر ابھی حضرت مولانا کے اعزاز کے اندر بہت بڑا جلسہ رکھا گیا اور ان کے اعزاز کے اندر وہاں کے بادشاہ نے ان کے حق میں توسیفی نامہ اور صداقت نامہ پیش کیا ایک مرتبہ اپنے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے مسجد ندوت العلماء کے اندر اپنے طلباء کو تربیتی خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو گے کہ ہم داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے سر پر ایک پرانی ٹوپی رکھی ہوئی ہے اور ہمارے جسموں پر یہ فائمن لگا لباس لگا ہوا ہے اور اور ہمارے پاس بوسیدہ کپڑے ہیں نہ کھانے تو صحیح ہے نہ پینے تو صحیح ہے نہ نوکریاں ملتی ہیں نہ ملازمت ملتی ہے نہ عہدہ ملتا ہے نہ ہاسپٹل میں نوکری ملتی ہے نہ عدالت میں نوکری ملتی ہے نہ حکومت میں نوکری ملتی ہے حضرت مولانا نے طلبا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بچوں تم احساس ایک کا شکار ہو چکے ہو تمہارے پاس جو قرآن کی دولت ہے یہ دولت ساری دولتوں سے بڑھ کر دولت ہے تمہارے پاس جو سنتوں کی دولت ہے یہ دولت سارے مالوں سے بڑھ کر ہے سونے چاندی کے ذخیروں سے بڑھ کر دولت ہے تمہارے پاس تمہیں دنیا کے مالوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے بلڈنگوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں روز کی کی طرف دیکھنے ضرورت ہے کہ تمہارا ایک سرا تو العلماء سے ملتا ہے اور دوسرا سرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے ملتا ہے تمہیں جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی کے خادم ہونے کا خطاب ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہونے کا جسے خطاب مل جائے دنیا کے شہنشاہ کو وہ عزت نیت صحیح ہوگی میدان محشر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور امتی کو جو جو اعزاز بخشا جائے گا میدان محشر میں اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ فرمایا حضرت نے بڑا عجیب جملہ فرمایا حضرت نے فرمایا کہ اگر تم للچائی ہوئی نگاہ سے کسی ماڈرن نوجوان کسی ماڈرن مسلمان کو اور دل میں یہ حسرت کرو میرے ابا نے مجھے ملا بنا دیا میرے ابا نے مجھے حافظ بنا دیا میرے ابا نے مجھے مسجد کا نوکر بنا دیا میرے ابا نے مجھے مدرسے کا خادم بنا دیا کاش میرے ابا مجھے آفیسر بنائے ہوتے میرے ابا مجھے لیکچرار بنائے ہوتے میرے ابا کسی کارخانے کا مالک بنائے ہوتے میرے ابا اگر کسی دنیا کا عہدیدار بنائے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا اگر تم للکائی ہوئی سے دیکھو کہ آج کا ماڈرن نوجوان مسلمان بجائے فجر کی نماز پڑھنے کے صبح ساڑھے آٹھ بجے اٹھتا ہے مسواس لگنے کے بجائے ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے اور وضو کرنے کے بجائے غسل کرتا ہے اور وہ اپنے چہرے کی داڑھی بنواتا ہے سوٹ پہنتا ہے اسپرے لگاتا ہے کار آتی ہے اور ڈرائیور دروازہ کھولتا ہے اور اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے تم کہو گے کہ تمہارے پاس سائیکل بھی نہیں ہے اور وہ دنیا دار ہے داڑھی مڑاتا ہے شیونگ کرتا ہے چراغ کرتا ہے غسل کرتا ہے اسپرے لگاتا ہے نوکر اس کا استقبال کرتے ہیں مولانا نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ اگر تم اپنے مقام کو چھوڑ کر اس کی طرف جلسائی یعنی نگاہ سے دیکھو گے دنیا میں اگر کوئی ایسا کمپیوٹر ہوتا دنیا میں کوئی ایسے ایکس رے مشین ہوتی جو ایمان کے وزن کو بتلانے والی ہوتی اور ایمان کے درجے کو بتلانے والی ہوتی اور اس مشین کو تمہارے سامنے لگا دیا جاتا یقیناً وہ مشین بتلاتی کہ تمہاری ہی نگاہ کی وجہ سے تمہارا ایمان باطل ہو چکا ہے اور تم ایمان سے نکل کر خود کے حلقے میں داخل ہو چکے ہو ایمان رکھ کر کافروں کی طرف للچا دیکھ رہے ہو جب مسلمانوں کی لڑائی سکھوں کے ساتھ ہو رہی تھی سن سینتالیس کے آس پاس کا دور ہے تاریخ کے اندر کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نصیر خان بلو کی سکوں کی لڑائی کے اندر شریک تھا اور گھوڑے سے زخمی ہو کر جب نیچے گر گیا تو سکوں کے سپاہی اس کے پاس سے گزرے اس زمانے کے اندر پنجاب کے مسلمان بھی سکوں کی طرح بڑی بڑی لٹے رکھا کرتے تھے بڑے بڑے بال سر کے اندر رکھا کرتے تھے آج مسلمان ہو کر ایمان کی موت مر جانا بہتر ہے غیروں کی تہذیب و تمدن اپنا کر زندگی گزارنے سے آج کی تقریر کا یہی خلاصہ ہے ایمان کی موت قرآن کی موت مسجد کے لیے موت مدرسے کے لیے موت قرآن کے اور اصولوں کے لیے موت یہ موت اس زندگی سے ہزار مرتبہ بہتر ہے جس زندگی میں غیروں کے سامنے نمسکار کیا جائے جس زندگی میں غیروں کو خوشامد کیا جائے جس زندگی میں غیروں کی تہذیب تمدن کو اپنایا جائے نصیر خان بلو کی زمین پر گر گیا سپاہی جب وہاں سے گزرے تو کہا کہ اسے اٹھا کر قتل کر ڈالو یہ زخم سے تڑپ رہا تھا تو دوسرے سپاہی نے کہا یار یہ تو ہمارا آدمی ہے اس نے ہماری جیسے سے لٹے رکھی ہے نصیر خان بلو کی بولنا چاہتا تھا لیکن بولنے کی طاقت نہیں تھی تو چنانچہ یہ سپاہی بول کر آگے گزر گئے جب اس میں چلنے کی طاقت آئی اور جب اس میں بولنے کی طاقت آئی سب سے پہلے مسلمانوں کی جماعت میں جا کر اس نے جو سب سے پہلے فرمان جاری کیا وہ فرمان یہی تھا کہ مسلمانوں تم اپنی لٹوں کو نکال کیونکہ سکھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم اپنی شناخت کو برباد کرنا نہیں چاہتے ہے کتنا افسوس کا مقام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جامع شہادت دیا لیکن سکوں کے ظاہر کی طرح میں نے جب اپنا ظاہر بنایا اللہ نے شہادت کے مرتبے سے مجھے محروم کر دیا میں اس جیسا لباس نہیں اپنانا چاہتا میں اس جیسی کلچر اپنانا نہیں چاہتا اس جیسے لٹ اپنے سر کے اندر رکھنا نہیں چاہتا بالوں کو کٹوا دیا تو حضرات یہ موت بہتر ہے اور یہ موت شہادت یہ بہتر ہے اس زندگی سے جہاں غیروں سے ہم سیکھ مانگے تہذیب کی تمدن کی تو آج یہ حکومت یہ عدالت یہ تہذیب یہ تمدن اور یہ کلچر یہ اسلام اسکولوں کا نصاب یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو راغب کر رہے ہیں کہ تم ہندو ازم کی طرف آ جاؤ تم ہندو تہذیب کی طرف آ جاؤ ہندو کلچر کی طرف آ جاؤ آپ کو حوصلہ فسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس جو کلام ہے یہ کلام سارے مندر والوں کو کلمہ پڑھانے کی طاقت رکھتا ہے یہ مسلمان جب حوصلہ مند ہوا یورپ کے چرچوں میں جا کر اس نے اذان کہی ہے یہ مسلمان جب حوصلہ مند ہوا ترکی کے اندر دوبارہ اس نے اسلام کو داخل کر دیا ہے دنیا کی تاریخ میں پہلا ملک ترکی وہ ہے کہ جہاں اسلام داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد نکل گیا ورنہ دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ کسی ملک کے اندر اسلام گیا ہو اور دبے قدم واپس آ گیا ہو آج ہندوستان کے مسلمان دشمن عناصر ترکی کی تاریخ سے سبق لے رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں اسلام کو بے دخل کر دیا گیا مسلمانوں کی تہذیب کو ختم کر دیا گیا آج بی ٹی راج شیکر غیر مسلم تبصرہ نگار ہے اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ لوگ تحقیق کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان کی تہذیب و تمدن اور ان کے کلچر کو ختم کیا جائے تو چنا سے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آج تہذیب و تمدن اور کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہی کوششوں میں سے کوشش تھی بابری مسجد کا انہدام ایک مسجد کا انہدام نہیں تھا مسلمانوں کی تہذیب کا انہدام تھا مسلمانوں کے تمدن کا انہدام تھا مسلمانوں کی عزت و آبرو کا جو ہے کھلواڑا کرنا تھا آج ہم سلام کرتے ہیں ان شہیدوں کو جنہوں نے بابری مسجد کے لیے اپنے جان جان آفرین کے حوالے کر دی ہے اور آج ہم مرثیہ پڑھتے ہیں بابری مسجد کا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بابری مسجد کے انہدام پر آنکھوں سے ایک خطرہ آنسو نہیں بہائے اور آج ہم اعلان کہتے ہیں بابری مسجد کا انہدام کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا اتنا ہی بڑا مجرم ہے اس سے بڑا مجرم وہ ہے جو اپنے محلے میں رہ کر مسجد میں پنج وقت نماز نہیں پڑھتا بابری مسجد کے گرانے والے مجرم میں اور اس مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے آج اگر یوم سیاہ منایا جا رہا ہے یقیناً بابری مسجد کے دیوانوں کے تعلق سے منایا جا رہا ہے تو یہ یوم سیاہ ان بے نمازوں کے تعلق سے بھی مناؤ جن کے ہاتھ صحیح تعلیم ہے جن کے پیر صحیح تعلیم ہے جن کی صحت اور عزت آب صحیح تعلیم ہے لیکن حیال طرح اور حیال فلاح کے بعد انہیں دکان آباد کرنا یاد ہے اور انہیں مکان کو آباد کرنا یاد ہے لیکن مسجد مسجد کو ویران کرتے ہیں انہوں نے دیواروں کو گرا کر مسجد کو ویران کیا تم نماز کو چھوڑ کر مسجد کو ویران کر رہے ہو ہم ایک مرتبہ ان مجرموں پر لانت بھیجتے ہیں تو سو مرتبہ ایسے بے نمازوں پر لانت بھیجتے ہیں جن کے پاس طاقت صحت قوت سب کچھ رکھ کر وہ مسجد کو ویران کر رہے ہیں مسجد کی آبادی و دیوار کی آبادی نہیں ہے خدا کرے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے ان آج نہیں کل بابری مسجد کی جگہ ایک عظیم الشان جامع مسجد بنے گی جہاں مسلمان جمعہ پڑیں گے مسلمان سجدہ کریں گے جہاں مسلمان شکرانے کی نماز پڑھیں گے کعبہ چھن گیا تھا کعبہ واپس آ گیا بیت المقدس چھن گیا تھا آج نماز ادا کی جا رہی ہے بابری مسجد کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کا دیوار گرانے والا اور جن کو گرانے والا اتنا بڑا پاپی اور مجرم نہیں ہے جتنا بڑا پاپی اور مجرم وہ نوجوان ہے وہ مسلمان ہے جو حیا حیا الصلاح سننے کے بعد مسجد کو نہیں آیا کرتا اگر آپ سیاہ جھنڈا بازاروں میں لگا رہے ہیں اس بے نمازی کے گھر پر بھی جھنڈا لگاؤ اور کہو یہ بھی مسجد کے ویران کرنے میں اتنا ہی حصہ لیتا ہے جن مجرموں نے ایودھیا کے اندر بابری مسجد کو گرایا تھا آج ہم مرضیاں پڑتی ہے ان بے نمازیوں کے تعلق سے جو اپنے محلے کی مسجد کو ویران کر رہے ہیں اپنے مسجد اپنے محلے کی مسجد کو رہے ہیں تو لہٰذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غیروں کی تہذیب غیروں کے تمدن غیروں کے کلچر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس تہذیب و تمدن جو کلچر ہے وہ سب سے اونچا ہے ہم دینے کے لیے آئے ہیں ہم بھکاری اور بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے اور ایمانی تہذیب پر ہمیں باقی رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے آمین واقع الحمد للہ رب العالمین سے